اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا پھر تم سب اس کے پاس واپس بلا لیے جاؤ گے